دو جولائی سن دو ہزار آٹھ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بامقام لاہور میں نکاح کی تقریب میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے شادی کیوں ضروری ہے تیار کردہ کیسے گھر اور سیدھی ملنے کا پتا کیسے گھر دکان نمبر پانچ نز تبلیغی مرکز Madani Masjid Fatima plaza block number seven D area Karachi علمی کیسے گھر phone number six eight double two triple nine mobile zero triple three two one seven nine four zero nine رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اپنے علم سے عطا فرمایا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الاسلام اسلام الدین عند اللہ الاسلام اب اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر الاسلام دین فلن يقبل منه وهو في میں من الخاسرين جو اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا وہ ناکام ہو جائے گا دنیا کے بادشاہ اپنا قانون ڈنڈے سے تسلیم کرواتے ہیں منواتے ہیں فوری سزا جزا کا نظام ہے اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ تو دے دیا ہے اور چلنا آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے انا ہدینا ہدئنا اما کبھی لائن کپورا میرے بندے راستہ میں نے بتا دیا ہے ایک میری برداری والا ہے جس کا نام اسلام ہے ایک نا فرمانی کا راستہ ہے جس سے چلنا تجھے ناکام کر دے گا تیری مرضی ہے ہم نجدین تمہیں دونوں راستے بتا دی تمن شاہ اور تیری مرضی میری ماں تمن شاہ تیری مرضی میرا انکار کر دے میری بات کو ٹھکرا دے چھوٹے چھوٹے حکومتیں اپنی بات طاقت سے منواتی ہیں اگر اللہ طاقت استعمال کرتا تو یہ پانچ فٹ کے انسان کی کیا حیثیت ہے میرا اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقن تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان دخل خود من خلق اکبر تمہارا بنانا بڑا کام ہے یا زمین آسمان کا بنانا تو اس میں بڑی مخلوق کو تمہارے اللہ نے قابو کیا ہوا ہے تو مجھے قابو کر سکتا ہے تو کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی پر چلے نہیں لیکن اس کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے اور انسان کو دونوں طاقتیں دے کر اختیار دے دیا ہے چلو طاقت استعمال کرتا تو کوئی کاثر نہ ہوتا کوئی مسلمان شراب نہ پیتا کوئی جنا نہ کرتا کوئی سود پہ کام نہ کرتا کوئی ماں باپ کا ناپ فرمان نہ ہوتا کوئی جوا نہ کھیلتا کوئی ظلم نہ کرتا کوئی قبضے نہ کرتا تو اللہ کو طاقت ہے لیکن میرے بھائی موت تک ایک مہلت ہے اس کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے اور یہاں بھی چین کی زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ ہے اسلام اسلام شروع ہوتا ہے عبادات سے بنی الاسلام والا فنکشن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ایک ایمان ہے ایک نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے بنیاد نہ ہو تو گھر تو نہیں بن سکتا بنیاد نہ ہو مسجد نہیں بن سکتی دفتر نہیں بن سکتا جس معاشرے سے ایمان کی باہر نکل جائے نماز نکل جائے روزہ نکل جائے مالدار زکوٰۃ نہ دیں حج نہ کریں اس معاشرہ وہ معاشرہ اسلام پہ آ نہیں سکتا اب کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران آ جائے کہ میں اس سارے معاشرے کو سیدھا کر دوں گا نہیں کر سکتا یہ ہی کوئی آدمی کہے میں بنیاد کے بغیر بیس منزلہ بلڈنگ کھڑی کروں گا کوئی مجھے روک کے دکھائے روکے گا تو کوئی نہیں لیکن وہ بلڈنگ خود گر جائے گی سارا پیسہ ضائع ہو جائے تو کسی بھی معاشرے کے اسلام پر آنے کے لیے پہلے پانچ چیزیں ہیں ایمان کی طاقت کو کہ اللہ پر ایسی نظر ہو کہ اس کی نافرمانی کا تصور ہی کام آدمی کانپنے لگ جائے اور اللہ کے رسول کی اتنی عظمت ہو کہ اس کو ہر طریقے پر جان قربان کر یہ جو دیکھو نا ہم ایک ایک انچ زمین پہ لڑائی کرتے ہیں ایک دفعہ ایک تاجر کے پاس میں بیٹھا تھا وہ بہت بڑا تاجر تھا تو کوئی آیا اس کے پاس مال لینے والا تو اس نے چار آنے کے سودے پر مال نہیں دیا کہا نہیں چلے جاؤں وہ چارہ نے گھٹا رہا تھا وہ چارہ نے نہیں گھٹا رہا تھا میں کہا چلے جاؤں میں ذمہ دار میں نے کیا پتا یہ کی چکر میں اللہ کا بندہ چوانی نظر تم گاٹ چھڑ دیتا مطلب تمہیں چوانی نظر آ رہی تو چھ کروڑا ہیں کہ یہ چارہ نے کروڑوں کے فرق ڈالتے ہیں اس لیے ہم پسینہ بہاتے ہیں کہ تو ہم تو چار آنے نظر آؤں تو ہم چار چار آنے پر پیچھے کروڑوں دیکھتے ہیں اور یہ جو اکمل خود بھی پلاٹوں پہ کام کرتا ہے یہ کیسے ناپتے ہیں ایک انچ آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو تو ایک انچ آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں کی قیمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی قیمت کوئی نہیں بیٹھی ہوئی اور اس کو کوئی دل میں زبردستی ڈال نہیں سکتا ہے جب اللہ کے رسول کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے تو پھر آدمی ایسے ہی دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا ہے یا میرے نبی کا کیا طریقہ ہے یا میرے نبی کی کیا سنت ہے یا میرے نبی نے کیا کیا پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے ہم ہمارا مضمون یہ کہ کیوں جان بچاؤ ہے اپن جائے تو رسول بھی خوش ہو جائے گا ہو تو سکتی نہیں تھی کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول سے ویسی محبت نہیں وہ تعلق نہیں جو مجھے غلامی پہ لے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کٹھے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگ آگے گزر گئے جب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے تو ٹھو کر کھاتے بھائی وہ تو ایک دفعہ لوگوں نے کہا یہاں کچھ نہیں ٹھوکر کیوں کھاتے ہو کہا یہاں اللہ کے نبی نے ٹھوکر کھائی اب اللہ کی قسم یہ سنت نہیں ہے سنت نہیں ہے لیکن یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ جو بے ساخ کا بھی میرے نبی نے کیا میں نے کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ انہوں نے دکھایا ایک سامنے گئے جیسے پیشاب کر پیشاب کیا اور پھر واپس آ گئے پھر اپنے غلام سے کہنے لگے نافے تیرا کیا خیال ہے میں کہاں گیا تھا تاجی پیشاب کرنے کا نہیں میرا تو ابھی بھی وضو ہے تو کہا تو پھر یہ کیا کیا کہا جب میں حج سے واپس آ رہا تھا تو اس کو ہٹا دوں جب میں سے واپس آ رہا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ تو یہاں اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا استنجا کیا مجھے تو پیشاب کی حاجت نہیں تھی میرا تو ابو وضو تھا میرا جی چاہا میں اپنے محبوب کی نقل اتاروں تو اب یہ سنت نہیں ہے یہ عشق اور محبت ہے اب ہمیں محبت نہیں ہے محبت اطاعت ہے ہم لوگوں کو زبردستی گاڑیاں رکھوا دیں جیسے طالبان نے کیا کیا ہوگا وہ باہر جا کے پھر سیو کرا دیں تو جب تک اندر محبت نہیں ہوگی دیکھو نا کے اندر میں طاقتور ہوتا ہے نا تو پھر وہ سب ہو کے باہر نکلتا ہے تم کھوکھلے بیج کو ڈنڈے مارو بھائی پتا کا ڈر اندروں مویا پیا پتے کتوں کٹا تو جس معاشرے میں سے اللہ کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے آپ اس کی زبردستی اس میں سے قبضہ نہیں لے سکتے جیسے آپ کھوکھلے سے سبز پتا نہیں لے سکتے ایسے ہی بھائی جب ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ اللہ سے تو رسول کی محبت نہیں لے سکتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اللہ کے نبی قطع کا ٹھکرا دیتے میں صرف ایک گاڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری زندگی ہے میرے نبی کا طریقہ صرف ایک گاڑی نہیں ہے سنت ہمارا لوگ صرف گاڑی لیتے ہیں جو میرے نبی کی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن ایک پوری زندگی ہے وہ محبت سے آدمی اس میں ڈھلتا ہے طاقت سے نہیں وہ ابو نواز ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے اسباح سے آگا یہ فصر تو احب ہوں اتکان احب من کی حب من ہوں کہ تو نے میرے دشمنوں سے جب اپنی محبوب سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تیری محبت ہے میرے دشمنوں کے ساتھ تو مجھے دشمن بھی پیارے لگنے لگے تو کیونکہ میں تیری محبت کا دیوانہ ہوں جدھر تیرا میلان ہوگا میرا بھی ادھر ہی ہوگا تو میرے دشمنوں سے بھی پیار کرے گی تو میں ان سے بھی پیار کروں یہ ایک عورت کی محبت میں ایک پاگل انسان کہہ رہا ہے تو اللہ کے رسول سے جب محبت ہوتی ہے تو زندگی اپنے آپ سانچے میں ڈھلتی ہے اسے ڈنڈے سے ڈھالا نہیں جا سکتا تو جس معاشرے میں یہ ایمان کی خوشبو نہ ہو اس پر کوئی ایمان کی حکومت کھڑی نہیں کر سکتا جس معاشرے میں پچانوے فیصد لوگ بے نمازی ہیں اس معاشرے پہ اسلام قائم نہیں ہو سکتا جس معاشرے میں سو میں سو مالدار آدمی زکات نہ دیتا ہو سو میں پچانوے سو میں پانچ نمازی مل جاتے ہیں سو مالدار کٹھے کرو ایک بھی زکات دینے والا نہیں کوئی دس ہزار کٹھے کرو تو شاید اس میں ایک مالدار زکات دینے والا ہو ہو تو تو زکات دینا اتنا ختم چکا ہے میرے بھائیو اسلام کی بنیاد ہے عبادت حکومت عبادت نہیں کروا سکتی یہ دل کی دنیا ہے جس میں یہ سارا جہان بنتا ہے یہ اندر کا نظام ہے اندر کا نظام یہاں سے بات نکلتی ہے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلانے جانے ہو ونج مہانے ہو یہ ہے اندر کا نظام اس کو آپ طاقت سے نہیں چلا سکتے ہمارے ہاتھ میں حکم دو ہم سب کو سیدھا کر دیں گے یہ بے طاقت پیدا کرنی پڑے ایسے ہی انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے اس کے اندر ایمان کی روشنی جلانی پڑے گی اب اسے کوئی جلا نہیں سکتا ہے وہ میں خود کوشش کروں گا تو اللہ عطا فرمائے تو یہ ایک بنیاد ہے نماز روزہ ہے زکات ایمان جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو باقی زندگی میں اپنے آپ کو آسار میں جب فصل اچھی ہوتی ہے تو بتلاتی ہے کہ میرا پھل دیکھو میرا پھول دیکھو میری مہک دیکھو میرا سایہ دیکھو جب جڑیں اس کی اکھڑ جاتی ہیں یا بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا پیلا پن اور اس کے پتوں کا مرجانا بتا رہا ہوتا ہے کہ کام اندر سے خراب ہے باہر سے خراب نہیں ہے تو یہ ہماری بنیاد ہے بنیاد کو عمارت نہیں کہتے بنیاد کو گھر نہیں کہتے بنیاد تو ایک ابتدائی کام ہے جس سے اب عمارت چلے گی میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ فرد ہو یا معاشرہ ہو اسلام پہ نہیں آ سکتا ہے کیا وہ فرد ہو یا وہ معاشرہ ہو وہ اسلام پہ نہیں آ سکتا اسلام پر آنے کے لیے اندر کی طاقت چاہیے اللہ کے رسول کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے اندر کی طاقت چاہیے کتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں دل نہیں کر لگے جی، دل نہیں کتنی آسانی سے کہتے ہیں اور اپنے کاروبار کے کتنے غلام بن کے چلتے ہیں اپنے کام کے کتنے پابند بن کے چلتے ہیں ہر آدمی کوئی کاروبار اپنی خوشی سے کر رہا ہوتا ہے کتنی پابندیوں میں جگڑتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے روزانہ لوگ ڈیوٹی پر خوشی سے جاتے ہیں کتنی مشقتوں سے جاتے ہیں تو خیر بہرحال ایک دکھڑا ہے یہ چیز یہ بنیاد بن گئی اب اس بنیاد سے گھر بنانا ہے اب ابھی گھر بنے گا تو ایک یہ بنیال اسلام والا فنکشن یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے عبادت سے شروع معاشرہ عبادت گزار ہوگا تو اس سے اسلام کی عمارت قائم ہو سکتی ہے اور اس میں اللہ کے رسول کی محبت کے پھول کھل سکتے ہیں اور سارے معاشرے میں سنت نبی کی زندہ ہو سکتی ہے اس کی جو تکمیل ہے اسلام مکمل کہاں جا کے ہوتا ہے تو ایک دوسری حدیث کو ساتھ جوڑیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مکمل کہاں پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمانا مکارم الاخلاق میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق پورے کر دوں مکمل کر تمہیں تمہیں تمہارے اخلاق سکھا کر تمہیں مکمل کرنے آیا ہوں تو یہ ایک اشارہ ہے کہ دین بھی مکمل ہوتا ہے جب اخلاق اچھے ہوں اور انسان بھی اس وقت مکمل انسان بنتا ہے جب اخلاق اچھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاته لوگو تمہیں کسی آدمی کا تحجد کی نماز میں رونا اور آنسو بہانا دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اور بہت پہنچا ہوا آدمی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں پہنچا ہوا انسان کون ہے ان الرجل الرجل کامل انسان کون ہے من ادل امانت اذا تمن جو امانت میں خیانت نہ کرے ومن سلم المسلمون من لسانه ویده اور جو کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ کامل مسلمان ہے تو اچھے اخلاق دین کو بھی مکمل کرتے ہیں اور اچھے اخلاق انسان کو بھی مکمل کرتے ہیں انسانی تکمیل بھی اچھے اخلاق پر ہے اور دین کی تکمیل بھی اچھے اخلاق پر ہے انما بعثت بحث اتمم کا جو لفظ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرا جو لایا ہوا دین ہے یہ مکمل ہوگا جب تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے اور جب دین مکمل ہوگا تو تم بھی مکمل ہو جاؤ گے پورے دین پہ چلنے والا پورا پورا انسان ہے تو پورا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کا بول میٹھا ہو جس کا معاملہ درست ہو جس کی زبان غیبت سے پاک ہو گالی سے پاک ہو جھوٹ سے پاک ہو لوگوں کی لوگوں کی بیشتی کرنے سے جس کی زبان پاک ہو یہ اچھے اخلاق والا انسان ہے جس کا ہاتھ کسی کی بیشتی کے لیے نہ اٹھے کسی کی جائیداد زمین پر قبضے کے لیے نہ اٹھے تو میں نے آپ کو مکمل اسلام کی ایک دو حدیثوں کے ذریعے سے تصویر پیش کی ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے دنیا عبادت سے شروع ہوتا ہے بنیاد مکمل کہاں ہوتا ہے اسم اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے عبادت سے شروع ہوتا ہے اچھے اخلاق پر مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق والا کامل انسان ہے اور اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے تو نے کہا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ کامل درجے کا سب سے افضل مسلمان ہے اب کسی کو تکلیف نہ دینا اور کسی کو کسی کو تکلیف نہ دینا ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچانا یہ اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے آخری اس کے نیچے تو کوئی درجہ ہی نہیں کہ میں اکمل کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤں یہ اچھے اخلاق کی سب سے آخری سطح ہے اس کے نیچے تو اخلاق ہے نہیں اس طریقے جو بد اخلاقی شروع ہو رہی یہ آخری آخری درجہ ہے کہ آپ مجھے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤں آپ کو نہ پہنچاؤں میں آخری درجہ اخلاق کا پالوں تو میں کامل مسلمان بن جاتا ہوں کامل درجے کا اور اگر میں اخلاق میں اعلیٰ درجہ پالوں گا تو پھر میرا درجہ کہاں جائے گا ایک نمبر اگر آدمی اخلاق میں لے لے تو سو نمبر اسلام میں لے لیتا ہے تو اگر وہ سو نمبر اخلاق میں لے لے تو اسلام میں کہاں جائے گا تو ایک حدیث اور جوڑ دو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے الحلیم ان یقون نبیا اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے ہے کوئی نبی نبی بن سکتا تو اللہ کا انتخاب ہے نا جو تھوڑا ہی ہے چالیس سال الٹے لٹک کے عبادت کی اور چالیس سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کی جو نہیں ہماری کتابوں میں لکھو ہوتا ہے ساری فضولیات ہیں وہی عبادت ہے جو میرے نبی کے طریقے کی ہے جو میرے نبی نے کیا ہے وہی اللہ تک ملانے کا ذریعہ ہے تو خیر کوئی کتنا ہی جان لگا لے نبی آ سکتا ہے نبی تو اللہ پسند کرتا ہے تو میرا میرا نبی کیا کہہ رہا ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے سبحان ان یقون نبی اور یہ بات ہے بھی کس موقع کی ایک کافر نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تو حضرت عمر نے کہا اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑاؤں مسلمان نہیں ہے کافر اور اللہ کے نبی کو دھمکی دے رہا ہے اگر تیری میری قوم کا نام ہو تو سلام دو تو میں خود تیری گردن اڑا دیتا تو جو آدمی یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہوں میں تیری گردن اڑا دوں تو عمر کو حق پہنچتا ہے کہ کہے کہ میں اس کی اڑاؤں اس موقع پر اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں عمر عمر صدر تمہیں پتہ نہیں ہے ان یقون اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے یعنی اس میں اور نبوت میں بس یہی فرق رہ جاتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے باقی سب کچھ نبی نہیں بنتا کا انتخاب تو میرے بھائی ہمارے اخ... ہماری تو عبادت کا ہی جنازہ نکلا ہوا ہے تو میں اخلاق کیا بنیاد ہی کوئی نہیں تو لنٹر بگل کٹھے کریے ہیں یہ تو لنٹر آخری درجے کی بات ہے شرعی اخلاق کی تکمیل کب ہوگی جب نیچے سے دیواریں کھڑی ہوں بنیاد بنے دیواریں کھڑی ہوں پھر لنٹر پڑے گا بنیادی کوئی نہیں لیکن بہرحال میں آپ کو دو حدیثوں سے اسلام کی پوری تصویر بتا رہا ہوں کہ اسلام کی پوری شکل ہے بندگی سے شروع ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے اور اچھے اخلاق اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میری ضمانت ہے تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں اپنی ضمانت کیوں دی ہے ضمانت کیوں دی ہے ہے کہ یہ کام بڑا مشکل نماز پہ ضمانت نہیں دی نماز سے خوشخبری ہے پانچ وقت نماز پڑھو اللہ جنت دے گا خوشخبری ہے روزے رکھو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا اور جنت کے دروازے ریام سے داخل کرے گا حج کرو تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آگ نکلے ہو اور تمہارا حج قبول ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے جنت دے گا میں بتا رہا ہوں سر لیکن اچھے اخلاق سے وعدہ نہیں ہے ضمانت ہے ضمانت کہ میں ضامن اور ضامن کا کیا مطلب ہوتا ہے وزین و غارم حج و آخری حج میں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں ایک جملہ ہے وزین و غارم جس نے ضمانت اٹھائی جس کی اٹھائی اگر وہ مکر گیا تو ضمانت اٹھانے والے کو بھرنا پڑے گا ضمانت اس چیز کا نام ہے کہ وہ تمہاری ذمہ آئے گی سوچ سمجھ کے اٹھاؤ تو میرا نبی کہہ رہا ہے میں ضامن اب وہ مکرنے والا والا نہیں ہے کرنے کیونکہ جنت کی چابی اس کے پاس ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت یوم القیامہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اللہ میرے ہاتھ میں دے دے گا تیرے حوالے تو لہٰذا ان کا میں ضامن میری ضمانت کا اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں میرے بھائیو کسی بھی گھر کو آباد کرنے کے لیے سونا چاندی زیور نہیں ہوتا اچھے اخلاق ہو کیا نئی شادی ہو رہی ہو کیا پہلے سے ہو اچھے اخلاق کی واحد عمل ہے جس سے امیر کا گھر بھی بچتا ہے اور غریب کا گھر بھی بچتا ہے اتنے تولے سونا دے دیا اتنی ہیرے کی انگوٹیاں دے دیں اور گاڑی دے دی بنگلہ دے دیا یہ تو تھوڑی دیر کا سامان ہے یہ ویسے بھی فضولیات ہیں کون زیور پہنتا ہے ڈبوں میں پڑا رہ جاتا ہے اور زکوٰۃ بھی پھر کوئی کوئی دیتا ہے تو یہ ایک ایسی فضول چیز ہے جس نے زندگی کو دکھی کر دیا اور شادی کو غریب آدمی کے لیے متوسط آدمی کے لیے شادی کو عذاب بنا دیا ہے جتنا سونا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کبھی اتنا لڑکیاں پہنتی کبھی اتنا کسی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سارا اپنے جسم پہ پہن کر باہر آیا تھا کبھی ہوا تو میرے بھائی ہو میرے بھائی ہو کوئی بھی گھر ہو کوئی بھی گھر ہو اس کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے ایک ہی سبب ہے ایک ہی سبب ہے وہ اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں وہ زبان کا میٹھا بول ہے اور وہ درگزر کرنا ہے عرب اپنی بیویوں کو مارتے تھے رواج تھا کیونکہ برداشت طوفان پھر اسلام آیا تو عبادت تو آدمی جلدی پکڑ لیتا ہے عادت دیر سے بدلتی ہے عبادات جلدی قابو میں آ جاتی لیکن عادات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے دیر لگتی تو عورتوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی سے ہمارے مرد ہمیں مارتے ہیں حضرت عائشہ سے آ کر شکایت تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتایا تو آپ بڑے جلال میں ممبر پر تشریف لائے اور بڑے غصے سے فرمایا کہ وہ انسان انسان نہیں ہے جو عورت سے ہاتھ اٹھاتا خراب نے فرمایا کہ تم نے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں گھر کی آبادی کا سبب یہ چیز نام کرا دو یہ پلاٹ ہمارے نام کرا دو اتنا زیور دے دو اتنے کپڑے دے دو کیا اس سے بھی کبھی خوشیاں ملتی ہیں ایک دفعہ زبان کا بول کڑوا ہو جائے مہینوں نیند اڑ جاتی ہفتوں کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تو میرے نبی نے کہا کہ تم اخلاق اچھے کرو میری ضمانت ہے کیوں کام بڑا مشکل ضمانت کیوں دے رہا ہوں کام بڑا مشکل ہے نماز روزہ تو آسان ہے لیکن اس زبان کو قابو میں رکھنا اور غصے کا وقت اپنے پر قابو پانا اور شدید غصے میں بھی اگلے کی عزت کو خراب نہ ہونے دینا اور ایسا بول زبان سے نہ نکلنے دینا جس سے اگلے کا دل ٹوٹے یا اگلے کی عزت سے حرف آئے یہ تو چالیس سال الٹے لٹک کر عبادت کرنے سے بھی مشکل کام تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا میری گارنٹی لے لو میں گارنٹر ہوں تو میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اچھے اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے حیا اللہ کے ہم عائشہ کا فرمانا ہے اچھے اخلاق دس چیزوں کا نام ہے جس میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ نکاح کے ساتھ حیا کی تکمیل ہے نکاح کے ساتھ انسان مکمل ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا کے ساتھ اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ جس معاشرے میں جناب پھیل جائے وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے جس معاشرے میں نکاح ہو اس معاشرے میں خیر باقی رہتی ہے تو ایمان مکمل اسلام مکمل ہوتا ہے بندگی سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق سے کر مکمل ہوتا ہے اور اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا کے ساتھ الحیا اچھے اخلاق کی تین سو سات قسمیں ہیں تین سو سات صفات کا نام ہے اچھے اخلاق اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایک بھی کسی کو مل گئی تو جنت اس سے واجب ہو جائے گی ایک ابو بکر سامنے بیٹھے ہوئے وہ کہنے کہ یا رسول اللہ ان تین سو ساٹھ میں میرے اندر کچھ ہے تاج نے کہا تیرے اندر سارے ہیں تر سو ساٹھ پورے تیرا کام سو کالا ہے سو کالا کام ہے تیرے تیرے اندر پورے ہیں تین سو ساٹھ ان تین سو ساٹھ کو اللہ کے نبی نے تین میں بند کر دیا تین میں فصل من خطا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ یک طرفہ ٹریفک چلاؤ وہ کی کر رہا ہے یہ نہ دیکھو تم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو وہ سارے نال اے جیتی جانا اصل کوئی چھوٹے پہ ہو رہے ہیں ساری کوئی چھوٹی ناک ہے میرے نبی نے کہا یہ نہ کر تم ناک کٹوا لے تو چھوٹا بن جائے فصل من خطا جو توڑے اس کے جوڑو جوڑنے والے سے جوڑنا ہاں میرے نبی نے کہا لا لا بے وقوف نہ بن جانا بے وقوف نہ بن جانا اما کا لفظ تھا بڑا عجب عام استعمال میں بھی نہیں تھا تو صحابہ نے بھی غور سے سنا یا رسول اللہ آنکھوں سے سوال کیا اما کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے کہا یہ مت کہنا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے جو ہمارے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ برا کریں گے یہ بے وقوفی ہے یہ بے وقوفی ہے بے وقوف نہ بننا بے وقوف نہ بننا جو اچھا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا اور جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا تو معاف کرو بھائیو میں اور آپ آج بڑے بے وقوف لوگ حالانکہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا کہنا سمجھتے ہیں ایسے بڑے کھانے میں نسی اتنے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں اربوں کا کاروبار کر رہے ہیں اتنے سڑے مربے نے اتنی سڑی زمین پاگل چگل جہان کا کیوں کہ میں اس سے غصہ پینا آتا ہے میں اس سے معاف کرنا آتا ہے میں اس سے درگزر کرنا آتا ہے میں اس سے سر جھکانا آتا ہے مت زندگی کا طریقہ بنانا کوئی اچھا کرے تو اچھا کروں گا کوئی برا کرے تو برا کروں گا بلکہ کیا کرنا میں تین باتیں بتا رہا تھا سب سے جو توڑے جوڑو من حرما جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تمہیں تم اس سے اس کا حق پہنچا دو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اگر کوئی تمہیں تمہارے کسی عیب کا تانا دے کر تمہاری بہتری کر دیں بڑے مجمے میں تو تو شرابی ہے ہے ہے تمہیں بھی پتا کہ یہ یہ سود سود رہا مثال دے ہوں کھانے والا کوئی تمہیں تمہارے عیب کا تانا دے کر بے عزت کرے اور تم بھی اس کے عیب کو جانتے ہو تو تم چپ کر جانا تم اس کی عزت رکھ لینا تمہاری چلی گئی تو میں جامن ہوں میں اللہ سے جلواؤں گا میں جامن ہوں زامن دیکھ لو کہڑا پہ یہ اللہ کے بعد اس سے بڑا زامن ہے کوئی نہیں میری ضمانت تمہیں کوئی تمہارے عیب کا تانا دے کر بے عزت کرے اور تمہیں بھی اس کا پتہ ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی چار گنا آگے ہے چپ کر جانا اس کی عزت رکھ لینا تیری عزت میں اللہ سے لے کر دوں من حرامت جو تمہیں محروم کرے تمہارے حق سے تم اس کا حق اس سے ادا عطا کرو اور تیسرا کام کیا کرو وطاف امن جو زیادتی کرے معاف کر دو جو زیادتی کرے درگزر کر دو یہ تین کام تم کرو میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں یہ تین کام ہی کسی گھر کی آبادی کا سبب اور غلیہ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں اسی سے میاں بیوی کا تعلق بنتا ہے اسی سے ماں باپ اولاد کا تعلق بنتا ہے اسی سے بھائیوں کا تعلق بنتا ہے اسی سے قوم اور برادری کا تعلق بنتا ہے اسی سے پڑوس اڑوس ہمسایہ کا تعلق بنتا ہے اسی سے قوموں کا تعلق بنتا ہے جب یہ زندہ ہوگا تو آپ کی دنیا بھی جنت بنے اگر یہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں تو یہ جہان یہ آدمی خوار ہے اور اگلا جہان بھی خوار ہے تو یہ نیا نکاح ہو رہا ہے ہمارے دوست کا لیکن یہ باتیں میری بھی ضرورت ہیں اس کی بھی ضرورت ہیں اور آپ سب کی ضرورت ہیں کہ ہمیں اس زبان کے بریک فیل ہوئے سے ہو چکے ہیں اس کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں طریقہ نہیں اور کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے چاہے غریب ہو یا امیر ہو تو اس کے لیے اچھے اخلاق ہی آخری اور اول چیز ہے اگر یہ نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلے گا پیسوں کا نام خوشیاں نہیں ہیں بڑی گاڑی عالی شان گاڑی کا نام خوشی نہیں ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے میں جو آدمی ڈھلتا ہے اس سے یہ دولت نصیب فرماتا ہے تو بھائیو یہ نکاح میرے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے جس کے تحت آدمی اپنی ضرورت کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے جس سے حیا مکمل ہوتا ہے حیا مکمل ہوتا ہے اخلاق مکمل ہوتے ہیں اخلاق مکمل ہوتے ہیں انسان مکمل ہوتا ہے انسان مکمل ہوتا ہے اس کا دین مکمل ہوتا ہے دین مکمل ہوتا ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی جنت کا نظر دیتا ہے موت کے بعد بھی اسے اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہے نہ یہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے ہم مغرب سے متاثر ہیں اور اصل میں مغرب سے متاثر نہیں ہیں اور انسان اپنی شہوت سے متاثر ہے کیونکہ مغرب کے لوگ اپنی شہوت پہ چل رہے ہیں اور ہر انسان کے اندر یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کروں جو چاہوں دیکھوں جو چاہوں سنوں جو چاہوں کروں جیسے چاہوں اپنی شہبت کو پورا کروں نکاح سے جنا سے کیونکہ انسانی اندر میں ایک نفسانی تحریک ہے تو اس کے امام ہیں مغرب کے لوگ لہذا ہم اصل میں مغرب کے نقال نہیں ہیں اصل تو ہم اپنی نفس کے غلام ہیں وہ چونکہ نفس کی غلامی میں بہت آگے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے آمین کہتے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں میرے بھائی نفس و شیطان سے لگانے چھڑا کر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں دو تو یہ جہان بھی عزت کا ہے اگلا بھی عزت کا ہے تو بہت دکھی جہان ہے جہاں مرد عورت کا آزاد اختلاط ہوتا ہے وہاں معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے عورت کو اللہ نے گھر کی چار میں رکھا ہے مرد کو حکم دیا ہے کما کے لائے عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے یہ یہاں سے زیادہ رہی ہے لیکن اس نے یورپ کو برباد کر دیا اب ان کی واپسی کی شکل کوئی نہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو بھی برباد کرو تو ہماری عورت کو باہر نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی عورت باہر نکلی ہے اب اس کے واپس آنے کی شکل کوئی نہیں ان کا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے میں ابھی آج وہیں سے لندن سے آ رہا ہوں میں نے وہاں ایک میگزین میں رپورٹ پڑھی کی پاپولیشن پلاننگ اتھارٹی ہے انہوں نے ستائیس یورپی ملکوں کا سروے کر کے ایک رپورٹ دی ہے کہ ہر ہر تیس سیکنڈ میں ایک حمل ضائع کیا جا رہا ہے ہر تیس سیکنڈ میں ایک حمل ضائع کیا جا رہا ہے اور پچھلے سال سے ایک سال نو لاکھ بچے کم پیدا ہوئے ہیں اور تو ساڑھے پانچ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں جن کا کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے اور وہاں ہر تین میں دو گھر میں بچہ کوئی نہیں ہے اور جس گھر میں اس میں زیادہ زیادہ ایک بچہ ہے اور ان کا خاندانی نظام اتنا ختم ہو چکا ہے کہ حکومت کے پاس بچوں کے ڈھیر لگے پڑے اور وہ ایڈ دے رہے ہیں اشتہار رہے ہیں کہ بچے ہم سے لو ہم تمہیں خرچہ بھی دیں گے رہائش بھی دیں گے ہم سے بچے لو کیونکہ حرام کے بچے سے نہ ماں کو پیار ہوتا ہے نہ باپ کو وہ مائنڈ بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ تو زبردستی جو ہو جاتا ہے تو باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ حکومت کے گلے میں ہیں اور حکومت اختیار دے رہی ہے کہ ہم سے پیسے بھی لو سہولتیں بھی لو اور بچے پال کے دو اور بچوں کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ ڈاکٹر شیراز شراز نفسیات کے وہ کہنے کہ میں بچوں کی نفسیات کا ڈاکٹر میں تو بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہا میری اپائنٹمنٹ تین سال بعد ملتی ہے اتنی لمبی قطار ہے تین سال بعد میں تاریخ دیتا ہوں ملاقات خاندانی نظام ٹوٹا ہے عورت بھی دفتر میں ہے مرد بھی دفتر میں ہے شادی ویسے ہی کوئی نہیں ہے تو پورا نظام زندگی وہ جہنم بن گیا ہے ہماری یہاں کی زیادہ جو پڑھی لکھی نسل ہے وہ اس سے متاثر ہو کر ہمارے دیہات ہمارا متوسط طبقہ ابھی اس سے متاثر نہیں ہے لیکن جو زیادہ لوگ پڑھ گئے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو وہ روشن خیال سمجھتے ہیں تو وہ بیچارے اللہ تعالی ہمارے ہی بھائی ہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو اس غفلت سے باہر لے آئیں وہ اس کا شکار ہو گئے تو وہ بھی بڑی ہلاکت ہے بہت بڑی تباہی ہے جس معاشرے میں مرد عورت اکٹھے ہوں گے وہاں جنا پھیلے گا جہاں جنا پھیلے گا وہاں اللہ کی لانت برسے گی دن رات لانت برسے گی اور جہاں اللہ کی لانت برسے وہاں نہ موسم میں بہار نفع دیتا ہے نہ سونے سونے چاندی کے ڈھیر نفع دیتے ہیں وہاں پر دکھوں کے سوا کچھ باتیں نہیں بچتا ہے تو میرے بھائی ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے جس میں ایک طرح طریقے سے بیٹی والے اپنی بیٹی حوالے کرتے ہیں نکاح ہوتا ہے اور گواہ ہوتے ہیں پھر لڑکے کے ذمے کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے اس لڑکی پہ خرچ کرنا تمہارے ذمے ہے ہماری عورت کو اللہ نے گھر میں بٹھایا ہے ایک تو پردے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی کٹھی کی پانی ڈالا پرشتوں نے ڈالا پھر گونڈا آٹے کی طرح پھر اس کو چھوڑ دیا پھر وہ کالا ہو گیا اس میں بلبلے چھما مصنون کالا ہو گیا بلبلے والا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آج اس کا پتلا بناؤ تو فرشتوں نے مل کر اس کا پتلا بنا دیا ننگا اگر میں اسلام پڑھ رہے ہیں چالیس سال ایسے ہی پڑھے رہے پھر چالیس سال کے بعد اللہ نے روح ڈالی اور لباس پہنایا جب اللہ نے عورت کو پیدا کیا اما ہوا تو تو آدم کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا کہ کب پیدا کیا کیسے پیدا کیا فرشتوں کو نہیں پتہ لگنے دیا آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ان کے پہلو میں الٹے ہاتھ کی طرف سے عورت بیٹھی پورے لباس میں اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا حالانکہ اگر اللہ عورت کا بھی مٹی کٹھی کرتا ہے اللہ عورت کی مٹی کٹھی ہے ادھر تو ایک ہی ڈھیر کٹھا کر دیتا آدھا آدھے سے آدم بنا دیتا اور آدھے سے ہوا بنا دیتا تو فرشتوں کے روپئے فرشتوں کے لیے تو مرد عورت ان میں اندر نہ خواہش نہ نف تو اگر عورت کا پتلا ننگا پڑا ہو تو فرشتے کے لیے کیا مسئلہ ہے اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے لیکن اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا آدم کی آنکھ کھلی تو پورے لباس میں ایک عورت کا میں کہ اللہ یہ کون ہے کہ یہ تیری بیوی نے کہا کہ کیسا مہر دو مہر کا مہر دو کہ اللہ کیا مہر دوں کہ میرے آخری نبی پہ درود پڑ یہ اس کا مہر ہے تو اس پہ درود پڑ یہ اس کا مہر ہے وہ تیری اولاد میں سے ہے تو تو بھی اسی کی تو فیل ہے تو اس اس کو یہ کا تیرا مہر ہے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے میں رکھا جب اس قانون کو توڑا جائے گا دیکھو یہ مغرب بھی ایسا پاگل نہیں تھا نہ ایسا ننگا تھا سترہ سو بانوے میں ایک عورت تھی لندن میں میری کراف اس نے سب سے پہلے یہ شیشہ چھوڑا تھا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے اور مردوں کا کھانا بچانا کام کریں کیونکہ اس میں مرد کی لذت تھی اور مرد کے جنسی جذبات کی تقسیم تھی تو انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تو عورت وہاں سوائے ایک کھلونے کے اور باقی کچھ نہیں رہے انیس سو اٹھانوے میں اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا کہ تم گھریلو زندگی چاہتی ہو کہ یہ زندگی تو اٹھانوے فیصد عورتوں نے کہا ہم گھریلو زندگی چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں ملی خامد ختم ہو گئی یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ جس کا جی بھر جائے وہ لات مار کے دوسری طرف چلا جائے تو بھائیو یہ پاک زندگی ہے جو اللہ کا رسول لے کر آئے ہیں جس کی تکمیل ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اور اپنے بول کا میٹھا ہونا درگزر کرنا یہ کائنات درگزر پہ چل رہی زمین آسمان کی ایک گردش ہے دونوں ایک دوسرے کی رعایت کر کے چل رہے ہیں لیل اور نہار دن اور رات کی گردش ہے دونوں دوسرے کی رعایت کر کے چل رہے ہیں موسم ایک دوسرے کے لیے جگہ بناتی ہے رات دن کے لیے جگہ بناتی ہے موسم ایک دوسرے خزاں کے لیے خزاں بہار کے لیے جگہ بناتی تو ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانا اس کائنات کا قانون ہے جو یہ کام سیکھ لے گا اس کا گھر آباد ہو جائے جو جگہ بنانا نہیں سیکھا نہیں میں میں جو ڈٹ جائے گا اس کا گھر ٹوٹ جائے تو پھر گھر میں جب آدمی بیوی ہوتی ہے ماں ہوتی ہے بہنیں ہوتی ہیں تو عجب کش مکش شروع ہو ہے جب شادی ہوتی ہے تو ظاہر بچے کی محبت لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے تو اب ماں کو حسد شروع ہو جاتا پالیا میں گئی یا جھولی جھول بھی بیٹھا اب اس کو وہ حسد شروع ہو جاتا تو کیونکہ اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے اس کو لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اب سارا دن بیوی کے ساتھ ہے پہلے دعائیں مانگ گیا میرا پتر بھی شادی کرا اکمل بھی شادی کرا ہو گئی تو میں اکمل کی ماں کی بات میری ماں کا بھی یہی حال ہوگا مرضی کے ساتھ سب کی ماؤں کا تقریباً اللہ ماشاء اللہ کوئی لاکھ ماؤں میں ایک ماں سمجھدار ہوتی ہے جو اس کو سمجھتی ہے ورنہ یہ نفسیات ہمارے معاشرے میں ہے جب کسی کی بچی گھر جاتی ہے بچے کا اس سے تعلق بنتا ہے تو بہنوں کو بھی حسد ہو جاتا ہے اور ماں کو بھی حسد ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو لڑانا شروع کر دیتی یہ تو یہ کرتی ہے یہ تو یہ کرتی ہے یہ تو یہ کر رہی تھی وہ اتنی آگے لڑکے میں بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ بیوی کو کو کو اپنے اپنے اپنے مقام مقام مقام پہ پہ پہ رکھے رکھے رکھے ماں بہنوں پھر ایسا ان کو آپس میں گڑبڑ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں زندگی خراب ہو جاتی کتنے گھروں میں ماں باپ نے طلاق ڈلوا صرف چھوٹی چھوٹی بات بہنوں نے طلاق ڈلوا دی چھوٹی چھوٹی بات اب یہ دائرہ ہے ماں کا ایک حق ہے جو اس سے آگے آئے گی تو وہ جاتی پر اب ماں کی تاکہ نہیں کرنی ہے بیوی کا ایک حق ہے وہ اس سے باہر جائے گی تو اب اس کی ساتھ نہیں کرنی ہے بہنوں کا ایک دائرہ ہے اس کے اندر ہیں اس سے باہر جائیں گی تو ان کی ساتھ نہیں ہے باپ کا ایک حق ہے اس کے اندر ہے اس کی اس سے باہر نکلے گا تو اس کی ساتھ نہیں ہے لیکن میرا دائرہ کیا ہے یہ تو شریعت بتاتی ہے شریعت نہ پڑھی نہ سیکھی نہ سمجھی نماز ہی نہیں سیکھی تو معاشرت کون سیکھے گا معاشرت تو بہت اوکھا کون ہے ہم اپنی ایک پنجابی معاشرت ہم اس کے تحت چل رہے ہیں اس معاشرت میں کچھ چیزیں قدرتی اسلام کے مطابق ہے وہ ہم کر رہے ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہے ہم کہ ساڑا رواج ہی کوئی نہیں ساڑا کن کی ہوئی رواج ہی اس طرح کی اہم ہند ہے میرے باپ نے اپنی بیٹیوں کو زمینوں کا حصہ دیا تو میرے تائے میرا باپ اور میرا صاحبہ دو ہی بھائی تھے بہن کو نہیں تو میرے تائے نے کہا ایک ہی کتا ہے کوئی سارا رواج ہے ابھی اگے کبھی کہیں دیا نو حصہ دیتا تو نئی شریعت کا دکھل ہوتا ہے یوں کہہ رہا ہے تو نوی شریعت کا ڈیکل ہوتا ہے اگے کبھی کسی دیا نو حصہ دیتا ہے وکری شریعت لے آندی ہوتی قرآن کی شریعت کو کہہ رہا کایا میرا تو وکری شریعت لے آندی ہے تو یہ میں اپنے کلچر کی عکاسی کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے ماحول میں ہیں ہم ان پر پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں چاہے وہ اللہ سے ٹکرا جائیں قرآن سے ٹکرا جائیں اللہ کا رسول سے ٹکرا جائیں ہم صرف انہی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں دین کی جو ہمارے ماحول سے پہلے سے مطابقت کا تھی تو وہاں ہم مسلمان ہیں اور جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں ہم گناہ گار اور جیسے تو گا رہے جلدی کرو ٹھیک ہوگی تو میرا اللہ کہتا ہے نا ایسے نہ کر پورا پورا میری مان میں تمہیں بڑے نقد دوں پورا پورا میرے رسول کی مان میں تمہیں بڑے نقش دوں تو میرے بھائی گھر کا ایک دین ہے تو کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے آنے والی بچی محبت کی محتاج ہوتی ماں چھوڑ کے آئی ہے باپ چھوڑ کے وہ جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں ہم گنا گاؤ جیسی گنا گا رہے ہیں چڑھو کوئی سارے دن پہ ٹوٹ جاؤ چلو جلدی کرو ٹھیک ہوگی تو میرا اللہ کہتا ہے نا ایسے نہ کر پورا پورا میری مان میں تمہیں بڑے نفے دوں پورا پورا میرے رسول کی مان میں تمہیں بڑے نفے دوں تو میرے بھائیو گھر کا ایک دین ہے تو کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے آنے والی بچی محبت کی محتاج ہوتی ماں چھوڑ کے آئی ہے باپ چھوڑ کے آئی ہے بھائی چھوڑ کے آئی ہے ایک میں بول کہوں گا اور اس پر وہ ساری زندگی کسی کی ہو جائے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ ایک پرائے گھر میں چلی گئی اب وہاں اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سسرال والے کیا کرتے ہیں جا کے اس کو امتحان میں ڈال دیتے اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے تو وہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے میرے بھائیوں میرے بھائی میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تولے گا نا میرے آپ کے عمل تو سب سے پہلے نماز نہیں تولے گا ایمان نہیں تولے گا علم تبلیغ جہاد نہیں تولے گا اللہ سب سے پہلے فرمائے گا اس کا بیوی بچوں سے جو رویہ ہے وہ پہلے تولا جائے اللہ کو اپنے بندوں کی اتنی رعایت ہے نا کافری کیوں نہ ہو اللہ کو بنانے والا بنی ہوئی چیز سے کیا کرتے ہیں جو چیز خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو نا اس سے پیار ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ سیکھو میں سیکھو ہمارے گھروں میں تلخیاں ہیں اللہ کی قسم پیچھے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں صرف یہ زبان قبول اور اپنی حد کا نہیں پتا کہ میری حد کہاں ختم ہوتی ہمارا دوست بڑا نیک بچہ شادی ہوئی ماں باپ نے طلاق دلوائی میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا ساری زندگی تو مولانا مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں کہاں جاتا ہوں جب شادی ہوئی تو روز اب تو بیوی کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے تجھے نہ ماں یاد ہے نہ باپ یاد ہے تجھے نہ ماں یاد ہے نہ باپ یاد ہے نہ تو ماں کے پاس بیٹھتا بیٹھتا نہ تو باپ کے پاس میں تو پہلے ہی نہ بیٹھ سکا ماں کے پاس نہ باپ کے پاس لیکن جب بیوی کے پاس بیٹھنا شروع کیا تجھے ماں یاد کوئی نہیں تین میرا دودھ یاد کوئی نہیں تیرے پوتڑے دھوتے تین یاد کوئی نہیں ہوتا اچھا ای تو نہیں تم جو مرضی کرو گھر برباد کر کے رکھ دیا اتنی بات اس کے پیچھے لاشعور ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی محبت کو دوسری طرف جاتا دیکھتی ہے بہنیں اپنے بھائی کے میلان کو دوسری طرف جاتا دیکھتی ہیں تو پھر وہ اس کو توڑنے کے لیے یہ شریعت کے حدود سے آگے چلی جاتی تو چونکہ اب بچے کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ نوجوان ہے دین کا پتہ نہیں ہے ماحول میں جو چیز چلے اس کا وہ غلام ہے کہ شریعت کو سمجھے کہ یہاں میرے اللہ کا کیا امر ہے یہاں میری کیا حد ہے میری بیوی کی کیا حد ہے اور بیوی سمجھے کہ میرے خاندان کی کیا حد ہے میری صاحب کی کیا حد ہے اور میرے پچھلے ماں باپ کی کیا حد ہے جانور کی بات ہے تو پھر تو گھر آباد ہوتے ہیں لیکن چونکہ اس کا طریقہ نہیں طریقہ نہیں ہے تو عام طور پہ بھائی وہ بعد میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو میں چیزیں نکاح کے موقع پر تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو تو ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت جمعے کے خطبوں میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ سنی جاتی ہیں نہ سنائی جاتی دن صرف نماز کا نام رہ گیا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز زکات دو حج کرو چند کی عبادات کو کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے سنایا جاتا ہے لیکن جو معاشرت ہے جس سے میری زندگی میں سکھ آئے گا چین آئے گا وہ معاشرت جو اوروں کو کھینچ کر اسلام میں لائے گا وہ تو یہ اچھے اخلاق اور آفس کا کردار میرا دوست ہے جرمنی جرمن میں رہتا ہے کہتا ایک جرمن لڑکی میرے گھر آئی چند منٹ میرے گھر میں رہ کر مسلمان ہوں کوئی تبلیغ کی بات نہیں کوئی اسلام کی بات نہیں تو تمہارے گھر میں مجھے ایسا سکون محسوس ہوا مجھے کلمہ پڑھا ہے تو یہ ہماری ایک معاشرت ہے جو اپنے اندر ایک ٹھنڈک رکھتی ہے چین رکھتی ہے سکون رکھتی ہے تو بھائیو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں تبلیغ اسی کے لیے ہے جو تبلیغ میں جاؤ اپنے اخلاق بناؤ پھر علماء سے پوچھو کہ ہماری خدوط کیا ہیں اس کا طریقہ کیا ہے تاکہ زندگی سکھ سے گزرے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمانوں جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور بیویوں کے لیے فرمایا کہ اگر میں اپنی شریعت میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامن کو سجدہ کرے دونوں طرف اللہ کے نبی نے بات کو لیول کیا ہے تاکہ گھر باقی رہے گھر باقی رہے آخری حد تک اللہ کی کوشش ہے کہ طلاق طلاق نہ نہ ہو ہو اور گھر سلام سینکڑوں آیات اس پر اللہ نے اتاری ہیں ایک پوری پوری صورت اس پہ اتار دی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے اور گھر کیسے چلنا چاہیے پوری پوری صورت میں اور کوئی مضمون ہی ہے سوائے میاں بیوی کے تعلق کے اور کوئی مضمون نہیں اس میں حلال کا حرام کا نماز کا روزے کا حج کا زکات کا تبلیغ کا جہاد کا جگہ سوائے میاں بیوی میاں بیوی کیونکہ یہ وہ دو اکائیاں ہیں جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے میں آج کیا کر کے آئے تو وہ سارے اپنی کہانی سنا جی میں نے زنا کروایا میں نے چوری کروائی تو میں نے سود کھلوایا ڈاکہ ڈلوایا قتل کروایا جوا کھلوایا جو جی، ماں باپ کی نافرمانی کروائی کفر کروایا گائے کو سجدہ کروایا پتھر کی پوجا کروائی یہ ایک مثال دے رہا ہوں وہ سب چیز سن کر ایسے سر جھکائے بیٹھا رہتا کوئی ہوں ہاں نہیں کرتا کوئی ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا تو ایک دم پچھل کے کہتا ہے تو بڑا کام کر کے آیا ہے جنا شراب پر تو اس نے شابش نہیں دی ہے لیکن میاں بیوی کی لڑائی پہ شابش دے رہا ہے کہ یہ دو اکائیاں معاشرہ ہیں ان میں سے جنم لینا ہے معاشرے نے اگر یہ بگڑا تو سارا معاشرہ زیرو ہو جائے اور خاندانوں کے خاندان برباد ہو جائیں تو بھائیو یہ اخلاق ہیں جنہیں سیکھنا پڑتا ہے ماں سے کیسے بولنا ہے باپ سے کیسے بولنا ہے بیوی سے کیسے کرنا ہے بہنوں سے کیسے کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک عالی شان مقام ہے جہاں صرف تین آدمی جا سکتے ہیں چوتھا وہاں قدم نہیں رکھ سکتے جنت میں جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جہاں صرف تین قسم کے لوگ جا سکتے کہ یہ جی کون ایک عادل بادشاہ عدل کرنے والا بادشاہ جو روزانہ سولی پہ لٹکتا ہے عدل کی وجہ سے اور قدم قدم پہ پستا ہے دوسرا وہ شخص جس سے رشتے دار ساری زندگی بدتمیزی کرتے رہے اور وہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا سمجھو وہ شخص جس سے رشتے دار ساری زندگی غلط کرتے رہے اور ساری زندگی ان کے ساتھ ٹھیک کرتا رہا تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے اولاد دی زیادہ اور رشق دیا چھوڑا اور ان کو حلال کھلانے میں پستا رہا چکی میں دانے کی طرح پر ان کو حرام نہ کھلایا اور قدم قدم پہ ضرورتیں ٹوٹی وہ سہتا رہا یہ کیا کیا ہے کوئی جہاد کیا ہے کوئی تبلیغ کی ہے کوئی علم پڑا ہے کوئی بخاری پڑھائی ہے یا کوئی مسلم ہے یا کسی مدرسے کا محتمن ہے یا کسی خانقاہ کا بڑا شیخ ہے میرا نبی کیا کہہ رہا ہے صرف بچوں کو حلال کھلانے میں روز پستا تھا کڑتا تھا حرام نہیں کرتا تھا یہ کڑنا اس کو وہاں لے جائے گا جو جنت الفردوس میں اللہ نے خاص مقام تیار کر کے رکھو سات بن معاذ ایک صحابی ہیں وہ تشریف لائے آپ کے پاس تو آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو یہاں نشان تھے تو آپ نے کہا ساگ یہ کیا ہے کہا جو میں اپنے باغ میں کئی چلاتا ہوں کشیت کدال وہ چلاتا ہوں تو اس کو لکڑی کو پکڑ پکڑ پکڑ میرے یہ ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں چوما سمجھو کہ جو بچوں کو حلال کھلانے میں تھکے گا اس پہ دو کی آگ حرام ہو جائے گی حلال حلال حلال حرام نہیں سود نہیں جھوٹ نہیں جوا نہیں چوری نہیں فراڈ نہیں فریب نہیں بت میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے پر دو گناہ نہیں کر سکتا اگر وہ میرا امتی ہے تو دو گنا کبھی نہ کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک کسی کو دھوکہ نہیں تو سارا لاہور دھوکے بازوں سے بھرا پڑا سارا سارا لاہور جھوٹوں سے بھرا بھرا پڑا پڑا پاکستان تو میرے بھائیوں یہ زندگی کے خوبصورت اصول ہیں جن کو اپنائے گا اللہ ان کو کامیاب کرے گا اللہ ان کو عزت اللہ کے نبی نے خود شادیاں کی اپنی بچیوں کی شادیاں کی خود اپنی نو بیویوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری آخر تک دو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے حضرت خدیجہ اور زینب زینب بنت خزیمہ یہ آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی دو سے آپ نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد طلاق دے دی رختی نہیں ہوئی طلاق دے دی اس طرح آپ کی تیرہ اور ایک روایت میرا پندرہ پندرہ نکاح ہوئے یا تیرہ نکاح ہوئے دو یا چار کو طلاق ہو گئے رخصت ہونے سے پہلے اور گیارہ کی رختی ہوئی ہے جو آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئی ہیں اور نو نے آپ کے ساتھ آخر تک گزارا کیا اس میں حضرت صفیہ غیر خاندان میں سے نہیں بلکہ غیر قوم اور ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں یہودی خاندان سے بنو خوریزہ سے ہیں جو غیر خان بالکل یہ عرب بھی نہیں ہے عرب سے باہر شادی کیا اپنے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المنون آپ کے خاندان کی نہیں ہیں وہ ہلالیہ ہیں المنون تو جویریہ آپ کے خاندان کی نہیں ہے وہ بنو مستلق کی ہیں اور باقی جو آپ کی ازواج متحرات ہیں وہ قریش میں سے آپ کے قوم میں سے آپ کے خاندان میں سے اپنوں میں بھی کرنا فرائی نہیں کرنا جٹ جٹ ہی لفظ بڑی بے مت قوم جٹ ہی لینا بھائی کچھ دین دیکھو میرے نبی نے کہا تم کا حل مرا بھائی سارے میں یہ حال ہے بھائی ہم نے آپ ہم اپنوں میں کرتے بھائی ہم پار نہیں کرتے چل ساری زندگی ڈھل جائے بچی بھائی جہاں نیک دیکھو کرو نیک ہو اخلاق ہوں بس نیک ہو اخلاق اچھے ہوں کر دو رسک ماتھے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے ایک رشتہ اپنے گھر میں کیا حضرت علی کا ایک رشتہ آپ نے کیا اپنی قوم کے اندر خاندان نہیں ہے قوم ہے حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے دو بیٹے دو بیٹیاں ان کو دی ہیں اور ایک رضی اللہ کو دی وہ بھی قوم ہیں خاندان نہیں ہیں غیر سید ہیں عثمان غیر سید ابو غیر سید سید نے صرف اپنی بچی فاطمہ دی ہے اور حضرت عثمان کی جب نکاح میں جب دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی امو کلثوم تو آپ نے کہا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں اور, اور وہ اس طرح مرتی تو میں ایک ایک بیٹی عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا دیتا جاتا دیتا جاتا بھائی اپنوں میں بھی ہو سکتی باہر بھی ہو سکتی غیروں آپ نے خود بھی کی باہر بھی کی اپنوں میں بھی کی اور اپنی بیٹیوں کو اپنوں میں بھی دیا باہر بھی دیا ہے ایسے آپ نے نکاح سادگی سے بھی کیا ہے درمیانے درجے کا بھی کیا ہے اعلیٰ درجے کا بھی کیا ہے تینوں درجے آپ نے کیے ہیں سنت سادگی ہے اجازت تکلف کی اجازت ہے سادگی کی سنت ترغیب بھی دی حکم بھی دیا دی ساری بیویوں کا ولیمہ سادگی سے کیا ہے اور ترغیب دی ہے لیکن حضرت زینب جہاز کا ولیمہ پر تکلف کیا ہے سارے مدینے کو کھانا کھلایا ہے تو یہ اجازت ہے کہ کوئی مالدار آدمی اگر تکلف کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے تکبر نہ ہو ریا نہ ہو اور ایسا ولیمہ نہ ہو جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے اور ایسا نہ ہو جس میں فخر اور ریا ہو تو اس کی اجازت ہے جائز ہے ناجائز کوئی نہیں پسند نہیں ہے سادگی کے ساتھ کیا ہے اور آپ نے ساری ازواج متحرات کا ولیمہ بہت بلکہ حضرت عائشہ سب سے محبوب بیوی ہے اس کا ولیمہ تھا ایک گلاس دودھ ایک گلاس دودھ جو آیا دودھ پلایا جو آیا دودھ پلایا ہے یہ ولیمہ تھا اور حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ تین دن کیا ہے تین دن لیکن ان تین دن میں یہ تھا کہ آپ کا حکم تھا اپنے اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پر آ جاؤ آپ نے خود کچھ نہیں پکایا صحابہ اپنی روٹی لے کر آتے تھے اور آپ کے دسترخوان پر سارے جمع ہو کر کھا لیتے تھے تو اس طرح اس میں اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں تھا روٹی جو کی کھجور پنیر یہ چیزیں تھی گوشت کی ایک بوٹی نہیں تھی تین دن میں غلیمہ چلا لیکن سب آدمی اپنے اپنی روٹی لے کر آ کے بیٹھ کے کھا لیتے تھے یہ حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ اپنے تھے حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ولیمہ میں اپنے سبزی پکائی سبزی چپندر اور وہ آپ نے کھلایا ہے تو کے ساتھ ہے ہاں حضرت زینب کا نکاح کیونکہ اللہ نے آسمانوں پر پڑا تھا اور جو دنیا کی واحد خاتون ہے جس کا نکاح اللہ نے اوپر کیا ہمارے نبی کی جو شادیاں ہیں یہ ساری حکم کی ہیں شوق کی نہیں ہیں شوق کی شادی پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شوق کی شادیاں اگر میرے نبی کو اور ایک حدیث میں تو مالی سنگھ مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے پچیس سال عمر ہے اور ایسا حسین پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس عورت سے شادی کریں جس کے دو نکاح ہو چکے ہیں ہر نکاح سے اولاد ہے ہر نکاح سے ہر نکاح سے پہلے نکاح سے ایک بیٹی دوسرے نکاح سے ایک بیٹا اور تیسرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ تو مشہور ہے اور بازی روایت میں تین نکاح بھی ہیں تین تینوں سے آپ بیوہ ہوئے ہیں پہلے فوت ہو گئے دوسرے فوت ہو گئے اب وہ فوت ہوئے ہیں تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ نے شادی کا ارادہ تب کر دیا پھر جب اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھے تو پھر ان کو شادی کا پیغام ہو گیا تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے آج بھی شادی کا تصور نہیں کر سکتا ہے اس وقت ایسی طاقت ایسی جوانی ایسا حسن کیا ضرورت تھی آپ کو چالیس سال کی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی پھر آپ نے عمر کے پچیس سال مزید گزارے پچاس برس اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت جو دو نکاح کر چکی تھی ہر نکاح سے اولاد تھی اس کے ساتھ گزارے اور جب عمر ڈھل گئی پچاس کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور حضرت خریدا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دس نکاح کٹھے کر لی گئی سال کا شادی ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ساری اللہ کے امر کی شادیاں تھیں یہ اللہ کے امر کی شادیاں تھیں اور اس کے پیچھے حکمتیں تھیں بے شمار جس کی وجہ سے یہ نکاح کروائے گئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیری بیویاں ہیں یہاں بھی وہاں بھی بلا ان تبدل بلا ان تبدل بہن من ازواج بلو راجب کا حسن اے میرے نبی یہ بیویاں میں نے تیرے جو منتخب کی ہیں اب یہی تیری یہاں اور وہاں کی بیویاں ہیں نہ تو انہیں طلاق دے سکتا ہے نہ ان کے علاوہ کوئی اور شادی کر سکتا ہے آپ نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیج دیا تھا واپس رجوع کر اپنے نکاح میں لے میں نے جنت میں بھی اسے تیری بیوی بنا دیا تو یہ شادیاں اللہ کے امر کی تھیں کافر کہتے ہیں نا عورتوں کا وہ وہ جو جس کو یہاں علم دین شہید نے مارا تھا جس ہندو کو تو اس نے اسی پر بکواس کی تھی کہ جو زیادہ شادیاں تو آج بھی اعتراض ہے آج بھی اعتراض ہے میں اس کو واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان کھلے رہیں آنکھیں روشن رہیں سے شوق ہوتا تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرے جو دو نکاح کر چکے ہو تو پھر پچاس برس ایک عورت کے ساتھ گزار دے اور جب بڑھاپا شروع ہو جائے اکاون سال کی عمر تو شادیاں شروع کر دے شوق ہوتا تو پہلے ہوتی نہیں میرے اللہ کا امر تھا وہ ہمارا نبی ہے حضرت زینب صاحب شادی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اللہ اشارہ کر رہا ہے کرو اور یہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ بیٹے کی منہ بولا بیٹا تھا زید اس کے نکاح میں دیا تھا اس کی ہوگی طلاق اب اللہ کہیں کرو آپ نہ کریں کہ سارا عرب کہے گا بہو سے شادی کر لو کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تو بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کرو کرو آپ اسی گھبراہٹ میں کیسے کروں لوگ کیا کہیں گے تو جب آپ نے قدم نہیں اٹھایا تو اللہ نے قدم اٹھا دیا آپ مسجد میں قرآن آ گیا پلم وطرن جب بجنا کہا جب زید کے طلاق کی عزت پوری ہوگی تو میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا یہ دنیا میں واحد مثال ہے ایسا نکاح نہ پہلے ہوا اور بعد میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آسمان سے حکم آئے اور نکاح نہ نہ گواہ نہ وکیل نہ نہ ایجاب قبول ابھی اکمل نے مجھ سے پوچھا تو ایجاب پہلے کروا لیں گے میں نے کہا ہاں وہ پہلے کر کے آئے پھر تو قبول کرے گا پھر جا کے یہ نکاح ہوگا یہ دو حکم ہیں ایجاب اور قبول اور گواہ اور وکیل اور مہر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے میں اس میں میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں حقیقی واقعہ ہے لطیفہ سچا واقعہ ہمارا ذمہ دار دوست ہے اس کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بس میں کنڈکٹر لگ گیا تو وہ پندرہ سولہ سال کنڈکٹر میں گزار گیا اس کا نکاح ہونے لگا تو مول صاحب گل پوچھا فلانے کے جی تیرے نکاح جی کی تم قبول کی تھی وہ ساری زندگی بس آ کے کیتا آمن دو سر جی جمع دو تو اس نے ہاں بھائی تم فلانے کے جی قبول کی تھی وہ لگا جی آن دو یعنی تو اس کے بھائی نے اس کو پیچھے سے کون نہیں ماری تو آسان لگا جی جان دو دو ہی لفظ اس کو آتے تھے جو آن گے جان گے اس کو جب ایک پہلے ہوتا کہ جی آن گے پھر اس کو کون ہی پڑھا جی جان دے پھر بھائی نے اس کو پیچھے سے کون ہی ماری پھر کرنا لگی جی میں سارے نہیں سلا ہو گئے <laughs> تو مر جب ہے کہ ان کا نہیں بڑھنا تو آپ میں قبول کیتا یہ اتنا ضروری لفظ ہے لیکن یہاں کیا ہے جب وجنا کہا میں نے تیرا نکاح کر دیا جا تیری بیوی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی اٹھ کر گئے تو حضرت زینب نے خوشی میں ولیمے کا خود خرچہ اٹھایا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں تو یہ ایسا ولیمہ تھا کہ سارے مدینے نے روٹی کھائی اور مدینے کے بعد ڈھائی تین ہزار کے قریب تھی اس وقت اطراف کی ملاؤ تو پانچ ہزار کے قریب تھی تو آپ کی طرف سے کھلی دعوت تھی آؤ جتنا کھاتے ہو کھاؤ اسی, اسی میں دیر ہوئی آتے گئے کھاتے گئے آتے گئے کھاتے گئے اسی پر پردے کا حکم آیا اسی میں وہ صحابہ نے دیر سے اٹھے تو یہ بھی طریقہ موجود ہے کوئی اگر مالدار آدمی تکلف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے ہمارے یہاں دو ذہن ہے دین دار کا یہ سمجھتا ہے ذرا بھی تکلف کرو تو بڑی بے دینی ہے بڑا اعتراف ہے اس سے تو مسجد بن سکتی تھی اس سے تو مدرسہ بن سکتا تھا اور جو مالدار سب کا وہ کہتا ہے شراب بھی ہو لڑکی بھی ناچے گھنگر بھی چھنکے کے تو وہ شادی ہے یہ دونوں تصور بڑے غلط ہیں اللہ تعالیٰ ایک اعتدال کی زندگی بتاتا ہے نبی اس کو عمل سے ثابت کرتا ہے سادگی سنت ہے مطلوب ہے پسندیدہ ہے کوئی تکلف کرنا چاہے تو اجازت ہے اس کو روکا ہوا نہیں ہے پسند نہیں کیا روکا نہیں ہے اجازت ہے کر سکتے ہو تاکہ مالداروں کو بھی شریعت کی چادر کے اندر رکھا جائے کیونکہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ چاہتا اس کا اظہار ہو تو اس لیے اس کی گنجائش دے دی ہے تو بھائیو یہ سارے میرے نبی کے طریقے ہیں ام کلثوم اگر رقیہ اگر زینب کی شادیاں بڑی سادگی سے بہت سادگی لیکن حضرت فاطمہ کی شادی بڑے تکلف سے ایسے مسجد میں آپ نے کہا حضرت علی سے کہا مجمع اکٹھا کرو ساری مسجد لوگوں سے بھر گئی پھر آپ نے حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا تاکہ لوگوں میرے اللہ کا حکم آیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا پھر ان کا آپ نے کہا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو اسی جرم کے عوض تیرے مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا تو حضرت علی نے فرمایا جی میں نے قبول کیا اور سجدے میں گر پڑے سامنے مسجد میں نکاح تھا سجدے میں گر پڑے کرب دے اور ذہنی ان اشکر نعمت اللہ نام کا بحا علیہ والا والدیہ تو آپ نے کہا آمین حضرت علی نے دعا مانگی اللہ کے نبی نے آمین فرمائی اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور کھجوریں کھلائیں تکلف کیا ہے پھر اس کے بعد رخصی کے موقع پر رخصی کے موقع پر آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت سے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فاطمہ کو دلہن بناؤ یہ میری سب سے محبوب بیٹی ہے ہلس علی اونٹنی لے کر آئے اور آ کر دروازے پر بٹھایا اور فاطمہ کا ہاتھ ہاتھ علی کے میں دیا تاکہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ ہاتھ اس کے میں دیا ہے پھر آپ نے فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک پھر آپ دونوں کو لے کر باہر آئے اور اونٹنی تک چھوڑا تو حضرت علی نے فاطمہ کو پیچھے بٹھایا خود آگے بیٹھے اور سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور اسما بنت کے اور ام ایمن دو خواتین آپ کے گھر میں سے حضرت فاطمہ کے ساتھ گئی حضرت علی نے گھر کرائے پر کرائے کنارے شہر کے کنارے لے لیا تو اس گھر کو جا کر ٹھیک ٹھاک کیا صاف ستھرا کیا بستر بچھایا اور پھر وہاں کھونٹی لگائی کپڑے کو لٹکانے کے لیے مشیزہ لٹکانے کے لیے اندر ریت بچھائی اس کو فرش بنانے کے لیے پھر آپ نے کہا میں رات کو آؤں گا پھر آپ رات کو تشریف لائے پھر آپ نے پیالے میں پانی لے کر اس پر آخری دو کل پڑے کل اور بل فلق اور بل ناس اس کا دم کیا پھر اس میں پانی ڈال کر اس میں انگلیاں ڈال کے سینے پر چھڑکا اور حضرت علی کو خود اپنی طرف سے پیسے دیے جاؤ سوئی ڈش تیار کرو تو پانچ درم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانچ درم کے آپ کی وہ کھجور خریدی اور چار درم کا پنیر خریدا اور ایک درم کا گھی خریدا تو وہ لا کر اللہ کے نبی کو جو آپ نے کھجور پنیر کو رگڑا دے کے یقین کے اس میں گھی ڈلوا کے اس کو سوئی ڈش تیار کیا آج بھی عرب میں یہ چلتا ہے آج ایک دفعہ میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کھایا اس کے بعد کبھی نہیں کھایا لیکن آج بھی وہ چلتا ہے وہی تو پھر جب آپ حضرت علی کے نکاح کا ہوا شادی کا جب ولیمہ ہوا تو اس میں تازہ روٹی تھی کی تھی اور وہ بھیڑ کا گوشت آپ خود ڈیگ پر بیٹھ کر خود آپ سالن ڈال ڈال کے مہمانوں کو کھلا رہے آپ نے خود تقسیم کیا اور اس میں انگور بھی رکھے گئے کھجور بھی رکھی گئی تازہ جو کی روٹی رکھی گئی اور وہ چھوٹا گوشت رکھا گیا اور ایک بھیڑ میں اتنی برکت پڑی کہ سارا مدینہ وہ ولیمہ کھا گیا اور سب کو پورا آ گیا تو یہ سارے پہلو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں تقریباً سارے تو کوئی نہیں بتا سکتا تقریباً تھوڑے وقت میں سارے کام بتا سکتا ہوں لیکن یہ ضرورت کے کام آنے والے میں نے سارے بتا دیے جو کرے گا اس کو اس کے گھر کو آباد رکھے گا جو نہیں کرے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا تو میرے بھائی اس کو سیکھو یہ تبلیغ کا کام ان کو سیکھنے کی محنت ہے میں اپنی بات کو پھر آخر میں دوڑاتا ہوں اچھے اخلاق سے گھر آباد ہو میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے درگزر کرنے سے گھر آباد ہوتے آنے والی کو چاہیے کہ وہ آنے کو بھی عزت دے اس کی ماں کو بھی دے اس کی بہنوں کو بھی دے اس کے باپ کو بھی دے اور لے جانے والوں کو چاہیے کہ اس کو بیٹی بنا کے رکھیں کیونکہ سسرال والے ایپ ڈھونڈتے ہیں جو نیکا ہوتا ہے وہ ایب چھپاتا ہے تو گود میں پالا ہوتا ہے وہ تو ایپ چھپاتے ہیں سسرال والے نیکیوں کو بھی ایپ بنا کے اچھالتے ہیں اس کی خوبی میں بھی کمی ڈال کے اس کو باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا رواج ہے ہمارا ماحول ہے یہ ہمارا درد ہے یہ ہمارا دکھ ہے یہ دین ہی اس کا علاج ہے اور کچھ اس کا علاج ایک بڑا نیک خاندان با پرد نمازی پرہیزگار اور تلاش لیے بھی پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا اور وہ گھر اب آباد ہے طلاق ہوتے ہوتے بات رہ گئی ننانوے تک بات چلی گئی تھی وجہ کیا نکلی ہے کہ کہتی تھی یہ اپنی ماں سے ملنے جاتی مجھ سے کیوں نہیں پوچھتی وہ خامن سے پوچھ کے جاتی ہے اس کے ذمے ہے خامن سے پوچھنا ساس سے پوچھنا اخلاقی فرض بنتا ہے شرعی فرض نہیں بنتا ہے ہاں؟ وہ اپنے خامن سے پوچھ کے چلی جاتی ہے اس کو ساتھ نے اتنا اچھالا اتنا اچھالا تو اس کا بیٹا اس کو طلاق دینے پڑا اور بالکل ایسے آخری بھاگا باقی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ہاتھ جوڑے ہو شریعت تو سمجھ اللہ کے واسطے تم دیندار لوگ ہو تمہیں لوگ دیندار سمجھیں یہ کوئی بات ہے جس پر یہ ڈھک ٹوٹ رہا ہے ہاں یہ مجرم ہے بچی اگر یہ خامن سے نہ پوچھ اگر وہ خامن سے پوچھ کے جا رہی ہے تو تجھ سے پوچھنا کہاں لکھا ہوا ہے کیوں اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتے تو میں نے ہور لیا کے دینا کہ میں تو وہ جنا لیے یہی کرنا ہے تو اسی کو برداشت کر تو بھائیو یہ ہماری دکھ کی رگیں ہیں اور ہمارے زخم ہیں میں ان کو چھیڑتا ہوں اگر علاج نہیں ہو سکتا تو احساس احساس بھائی بھائی آپ سارے سب سب کو کو اس کی کی نیت کرو اور تبلیغ میں میں میں کے لیے وقت نکالو تاکہ یہ چیزیں قابو عمل عمل آئیں اللہ تعالیٰ ہم توفیق ربنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا رب السماوات والأرض اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يخفه الواقفون ولا تغيره الحوادث يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما كما يليق بجلاله يا من لا يوجده من شيء في الأرض ولا في السماء ومن أحاط بصره بصره بجميع بجميع المرئيات المرئيات سمعه الأصوات وأحاط ولا ولا يوجده من من شيء في في الأرض السماء نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل کے بادشاہ تنہا بادشاہ جس کا شریک نہیں وہ ذات جو بیوی اور بچوں سے اوزاد جو ہر قسم کی شرکت اور شراکت کے پاس اوزاد جو نیند اور اون سے پاک ہے اور اللہ جو قید ہے خود بھی ہے خدوس بھی ہے ہم تیرے عاجز بندے گناہ گار بندے تم ہمیں نیک نسبت دی تم ہمیں علم کی نسبت دی تم نے ہمیں دین کی نسبت دی تم نے ہمیں نیک نسبت سے نوازا تم نے لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری نیک شہرت کو بٹھایا اے کریم اللہ ہم نے تیری اس نسبت کی قدر نہیں کی ہے تو ہمیں معاف فرما دے اللہ ہم نے تیری ستاری کی چادر کی قدر نہیں کی میرے آقا تو نے یہ عالی نسبت ہمیں عطا فرمائی اس طرح ہمیں تو نے شہرت دی اور لوگ ہمیں تیرے دین کے علم والا سمجھنے لگے مسجد والا سمجھنے لگے مدرسے والا سمجھنے لگے تیرا فضل ہے میرے مولا نے ہمارا نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگوایا انجینئر نہیں لگوایا تاجر نہیں لگوایا زمیندار نہیں لگوایا نے ہمارے نام کے ساتھ اپنے دین کی نسبت کی کوئی نسبت لگوائی تیری عزت کی قسم تیرے مرتبے اور بڑائی کی قسم ہم کسی ایک نسبت کو بھی اہل نہیں ہیں لائق نہیں ہے نے اپنی شان کریم سے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی لیکن میرے کریم اللہ مہربان اللہ ہم اس وقت کی قدر نہ کر سکے اے اللہ ہم یہ واپس نہ لے لینا میرے مولا نہ قدری پر واپس لے لیتا ہے تیرا قانون ہے کرے تیری رحمت بھی ہے میرے مولا جس کے لیے کسی ضابطے پر قانون کی پابندی نہیں ہے تو تیرا اپنا کرم اور فضل ہے جب میرے مولا تو نے ہمیں یہ نسم پتا فرمائی تو اس وقت بھی ہمارے اندر کچھ نہ تھا ہم عید عید جسے اگر اللہ اس نسبت کے ساتھ ہم نے لوگوں میں ہماری پہچان ہو گئی ہے اے کریم اللہ اے مہربان اللہ نسبت ہمارا ہمارا لازمی حصہ بنا دے اور میدان میں اس امت کو صحیح نسبت کے لوگوں کو بلاؤ تو تیری طرف سے مہاراج ابن جبل کو علماء کا جھنڈا دیا جائے اور پھر اس جھنڈے کے نیچے میرے آقا تو امت کے علماء کو بلا کر جگہ دے رہا ہے اور ابو حمیدہ جا رہے ہیں اور مالک جا رہے ہوں اور اس امت کے اساتین علماء جا رہے تو کریم اللہ تجھے تو پتا ہے ہمیں صرف نسبت حاصل ہے تاکہ ہم خالی ہیں سر مہربان اللہ اے مہربان اللہ اے ففار اللہ اے غفار اللہ جب وہ آواز لگے تو اللہ ہمیں بھی اسی جھنڈے کے نیچے جگہ دے دینا ہماری حقیقت کرنا میرے مولا ہماری حقیقت ظاہر نہ کرنا میرے مولا تو نے یہاں بھی پردے رکھے تو آگے بھی پردے رکھنا اور اپنے نیک کے پیچھے ہمیں جگہ دینا پھر حبیب کا فرمان پہنچا ہے کا جھنڈا مہاراج ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جب وہ جھنڈا لہرایا جائے مل ایسا نہ ہو تو لوگ دنیا میں ہمیں عالم کہتے رہے اور دامت کے دن تو ہماری حقیقت دکھا کر ہمیں نادانوں کے سب میں کھڑا کر دے اور ہمیں نا فرمانوں کے سب میں کھڑا کر دے اور ہمیں کریم اللہ اللہ ہم تجھے تیری رحمت اور کرتاری کا واقعہ دیتے ہیں یا اللہ اور کریم اللہ کرم تیری سفر تیری رحمت تیرے غصے سے آگے تیری بخش تیرے کام سے آگے تیری ستاری یا اللہ تیری ستاری ہے جس نے ہمیں آج تک چھپایا ہوا ہے اے مہربان اللہ جب تو اپنے فضل سے ان نیک پاک بندوں کو جگہ اور جھنڈے کے نیچے جمع فرماؤ تو آخر میں ہمیں بھی کھڑا کر لینا ہمیں بھی وہیں جگہ دے دینا ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق کرنا ہمارے ہمیں یہاں کی رسائیوں سے بھی بچا اور اگلی رسائیوں سے بھی بچا پر مولا کریم اپنے محبوب کی امت کی اور پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں قبول فرما لے ہم خود بھی گندے ہیں اور خود بھی اللہ ہدایت کے نور سے خالی ہیں خود ہمارے اندر ہوئی ہیں پر کریم اللہ نظر انتخاب سے سب کچھ ہے کہ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں آزاد کو خود نے آج کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی نہ کسی کو سننا ہے کیونکہ ہمیشہ تو اپنے بندوں کا انتخاب کرتا چلا آیا فرشتے سے کو اترے نہ جانے والے قبروں سے نکل کے دوبارہ نہ آئے تو ہمیشہ اس دور کے لوگوں میں سے کسی کو لیتا ہے اور اس کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے کریم اللہ ہم تیرے دربار میں ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ سارا تیرے دین کے طلبا کا مجمع ہے جو وہ جوان ہیں جن کی جوانیاں تیری عبادت میں گزری ہیں اس میں علاوہ ہیں جو تیرا دین پڑھاتے پڑھاتے یا اللہ عمر کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور یہ تیرا گھر ہے میرے مولا جہاں سبھی سے زیادہ تیرا نام گم رہا ہے یہ سارے سب سے زیادہ تم تو نسبتوں کی رعایت کرتا ہے یہ سب سے اچھا مجمع ہے جو تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ سب سے اعلیٰ نسبت کے بچے ہیں جو تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے غریب سے غریب کو بھی رد نہیں کرتا یہ اللہ اس کے لیے درد سے ٹوٹے دل کے ساتھ آئے اور آنے در سے وہ آئے تو تیری رقبت کے گھر کھل جائے اللہ یہ ہزاروں کا مجمع صرف تیرے تیرے دین کی نسبت سے کلدا اور یا اللہ شبان سے عبادت تیری عبادت میں قربان کرنے والے طلبہ اے اے کریم اللہ اللہ مہربان ہم نظر کرم فرما یا اللہ ہمیں نسبت والا بنا دے ہمیں ایک نسبت والا بنا دے اور آج کے ساری دنیا کے باطل کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے آج کی دنیا کے باطل کے ٹوٹنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے اور امت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے اور امت میں پھیلے ہوئے کسر کا شر کا بدعات کا چہل کا جہل کا معافی کا کا سے پھیل جانے کا یا اللہ جتنا بھی نظام بن چکا ہے اس سب سے ٹوٹ جانے مت جانے کا ہمیں ذریعہ بنا لے اور پھر محنت میں خاص طور پر پھر انسانیت میں عام طور پر ایمان کے صد سے وفا سے عبادات سے معاشرت سے اخلاقیات سے اللہ ابواب زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے اللہ تو کسی کو تو قبول کرے گا نا تو کسی کو تو ذریعہ بنائے گا نا اللہ ہمیں ہی بنا لے اللہ اگر تو ہم اپنی بات کو دیکھیں تو ہماری ضرورت نہیں کہ ہم یہ سوال کریں ہم نہیں کریں اور یہ دل پھیلائیں لیکن اگر ہم تیری رحمت کو دیکھیں تو تو بڑی مچھلی ہے میرے مولا خطاب کا بیٹا تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا یا اللہ تو ہدایت کا طلب گار بھی نہیں تھا جب تو قانون ہے یا جو ہے نہیں ہونی جو عبادت کی راہ اختیار کرتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے اور خدا کا بیٹا تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا میرے مولا تو تیری حصوں سے حادی متوجہ ہوئی اور وہ فاروق بن گیا اور تیرے حدیث کے پہلو میں قبر بنا گیا اے کریم اللہ اے مہربان اللہ ہم گنا گا رہے ہیں کل کرتے ہیں ہاں۔ میرے مولا ہم نہیں ہم کاری نہیں ہے یار ہم ہمیں برابر ایک بات وحدانیت کا کا اقرار اقرار کن کرتے ہیں تجھے ایک کوئی بند نہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو تیرا نبی اور آخر نبی ان کتابوں پہ ڈر جائے رسو لوگ بنا کر تقدیر پر موت کے بعد پر پر اس نے ایمان لائے جنت حق حق ہے ہے یہ سب کچھ ہم نے مانا ہے مولا شاپر نہیں ہے فرمان ہے ہم باغی نہیں ہے ہیں ہمیں معاف کر دے مولا ہمیں معاف کر دے ہمیں دین کا کام کرنے والا سمجھتے ہیں ہم تو دکاندار کے لوگ ہیں ہمیں دین کا کام کرنے والا بنا دے ہمیں واقع تم دین کا کام کرنے والا بنا دو پورے عالم کو مٹ جانے کا ہمیں ذریعہ بنا دو کہ تمام مدارس کی حفاظت فرما اور اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما پڑھنے پڑھانے والوں نے علم کا نور چنتا فرما حفاظت قبولیت عطا فرما جتنے مراکز ہیں جتنے مدارس ہیں جتنے خانقاہیں ہیں کہ اللہ جتنا تیرے دین کا کام ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں نے اتفاق پیدا فرما اللہ پوری دنیا کا باطل توڑ دے میرے مولا توڑ دے میرے مولا ہمارے ہاتھ میں تو طاقت رہی نہیں نہ ہمارے پاس مادی استاد ہیں نہ ہمارے پاس روحانی استاد ہیں تو اپنے غیر سے فرما تو اپنے غیر سے غد اتائی شامل اور مدد کر دینا یا اللہ تجھے کرنے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو نے ہر دور سے سرونوں کو پکڑا تو ہمارے سرونوں کو بھی پکڑ ہمارے سارونوں کو بھی پکڑ ہمارے سردادوں کو بھی پکڑ ہمارے حامانوں کو بھی پکڑ اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے انہیں عبرت کا نشان بنا دے انہیں چھانٹ چھانٹ کے حالات کروا دے ان کی تصویریں خاص میں ملا دو جو تیرے حدیث کی امت کو مٹانا چاہے یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے اور ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ ان کو سفا ہستی سے مٹا دے اور انہیں تباہی اور بات کاروباری کی نشانیاں بنا دے اور کریم اللہ اے کریم اللہ جو ہم نے آگے ایمان پر چلے گئے ان کی قدر ٹھنڈی فرما تو جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اپنی رضا کے ساتھ دنیا سے اٹھا میرے مولا جب تیرے دربار میں پیشی ہو تو تیری جنت بھی آئے تیری دوزت بھی آئے تیرا عرض بھی آئے سراج بھی آئے اور سراج بھی آئے اور تو بھی آئے اور تیرا اعلان ہو کر تیار ہو جائے حساب کے لیے اور تیری طرف سے اعلان ہوگا اے میرے کریم اللہ اس اعلان پر بڑے بڑے کام اٹھیں گے اور بڑے بڑے یا اللہ زمین پہ یا گریں گے یا اللہ ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا ہمیں ہتکڑی نہ لگانا ہمیں بیڑی نہ پہنانا ہمیں دوت نہ ڈالنا ہمیں پتا ہم تیرے نام فرمان ہیں پر کریم اللہ معافی دے دے اور ہمیں اس دن مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے لوگوں کے پیچھے جگہ دے دے اور اس کا سایہ دے دے جنت دس میں اپنے حبیب کا ساتھ دے دے اور یہاں سے لے کر فردوس تک کی ساری گھاٹ میں سارے نوجوانوں نوجوانوں کو قبول فرما فرما فرما فرما ان تمام کا سینہ علم علم سے سے سے سے سے بھر بھر بھر بھر بھر دے دے دے دے دے معرفت ربانیت اخلاق اخلاق یا یا یا یا اللہ اللہ اللہ اللہ نور عطا عطا عطا کردار سارے عالم سے انہیں چراغ بنا دے انہیں سورج بنا دے انہیں چاند بنا دے انہیں سیار بنا دے انہیں پھرنے والا بنا دے ان کا رخ آسان کر دے خت آسان کر دے حلال کر دے ان کے آنے والے مستقبل کو آنے والے مستقبل کو میرے مولا خوبصورت بنا دے بے قریب بنا دے اور سارے عالم کے لیے راحت بنا دے راحت بنا دے اور تمام مدارس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے سب بنا آتی دنیا حسنا حسنا تن وسیم عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم امین برحمت اللہ مورخہ دو جولائی سن دو ہزار آٹھ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لاہور میں نکاح کی تقریب میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا شادی کیوں ضروری ہے تیار کرتا علمی کیسے گھر کیفیت اور سیدھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ نز تبلیغی مرکز Madani Masjid Fatima plaza block number seven فرڈ ایریا کراچی علمی کیسے گھر phone number six eight double two triple nine mobile zero triple three two one seven nine four zero nine